عبدالعزیز دراورتی نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرے تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ